عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت چچا وطنی کے امیر استاذ العلماء حضرت مولانا محمد ارشاد صاحب دامت پر برکاتم تشریف ہما ہے میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات عالیہ سے مجھے اور آپ کو مستفید فرمائیں حضرت مولانا محمد ارشاد صاحب انشاءاللہ پھر ان کے بعد بندھانی صاحب اور دوسرے علماء کا الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی عبادہ ولا امت امت معزز حاضرین اور علماء کرام محض حاضری مقصد ہے اللہ قبول اللہ رب العزت نے ساریاں خوبیاں تے سارے کمالات اپنے محبوب دے کے رکھ چھ جس شے حضور دی نسبت حاصل ہو گئی وہ کمال ہو گئی جیڑی شے حضور دی نسبت تو کٹ گئی وہ تباہ برباد ہو گئی اللہ دا بڑا فضل ہے کہ سانو رب نے یہ نعمت بغیر منگیا عطا کر دیتی اس امت تے جنا رب دا کرم ہے ساری مخلوق تے اونا نہیں ساریاں امتاں تے راہ کے اونا نہیں جنا اس امت تے اللہ دا کرم ہے دنیا دے اندر مثال سنن چ نہیں کہ کسے نے کسے نو اپنا محبوب دے دیتا ہوئے اس امت تے رب دا فضل ہے کہ اس امت دی بہتری واسطے اللہ نے محبوب دے دیتا کیونکہ وقت نہیں میرا مقصد صرف حاضری ہے ختم نبوت دا مسئلہ ابتدائے آفرین یعنی دنیا دے پیدا کرن تو واضح ہے قیامت تک یہ مسئلہ اینا واضح ہے کہ سورج نالوں بھی زیادہ واضح ہے ہن جے کوئی آدمی گرمیاں دے موسم گرمیا چپہ رہے سورج دا انکار کرے او دا زیادہ تو زیادہ علاج یہی ہے کہ وہ بوتھے تے ہاتھ پاؤ ایک سر تے ہاتھ پاؤ مروڑ کے وہ منہ تے اکھاں سورج ونی کر دے یہ ہوئی ہے نا یہ علاج تے جیڑے بے شرم لوگ ہیں وہ اکھاں بھی چمکی جان گے دیکھ بھی نہیں سمجھ گئے دیکھ گے بھی نہیں کہ اسی نہیں مندے بھی سورج دا علاج ہور کوئی نہیں دا علاج ہے اور لو اسلامی حکومت ہووے تے ہو سکتا ہے کوئی بڑی بات نہیں جد مسئلہ ایسا واضح ہے ਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਕਿਉਂ ਫੇਰਦੇ ਆ ਇਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਇਦਾਂ ਸਮਝੋ ਇੱਕ ਪਾਗਲ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸੂਈ ਡਿੱਗ ਪਈ ਘਰ 'ਚ ਰਾਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲੰਪ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਲੱਭਦਾ ਅਗੇ ਸੂਈ ਅਗੇ ਗਵਾਚੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਹੈ جب گواچی گھر ہے تو اتوں کہ میں لے چمکارا بہت ہے نہیں سمجھ یعنی پیسہ بہت ہے دولت بہت ہے یہاں چیزوں کا چمکارا جڑا ہے گا وہ ماری کھڑا ہوئی گل بات وزارتی نہیں میں ارض کرتا سی کہ ہزور کی نسبت سارے کما لے اے ضابطہ ہے کہ نبوت دے بدلن نال سچے نبی دے تعلق دے بدلن نال نسبت بدل جاندی ہے عیسیٰ علیہ السلام تے ایمان ہے آدمی ادو پہلے موسیٰ علیہ السلام تے ایمان رکھدا ہے موسیٰ علیہ السلام تے ایمان رکھن والے یہودی کیا ہے جد جب علیہ السلام تو بعد عیسیٰ علیہ السلام تے ایمان لیا گا کہ وہ بھی یہودی رہ جائے گا وہ یہودی نہیں رہے گا ان کی کہاں گے عیسائی عیسیٰ علیہ السلام تو بعد جڑا حضور تے ایمان لے آئے گا انہوں عیسائی کہہ سکتے ہیں وہ عیسائی نہیں ہو کی ہو جائے گا وہ مسلمان ہو جائے گا یہ تو سچے نبی دی نسبت بدل نام بدل جانا ہے جے حضور تو بعد جے جھوٹے نبی نو نان لیا جاوے وہ مسلمان نہیں رہ سکتا وہ یہاں پنجا اگڑیاں شامل نہیں وہ ایک جوک ہے جیڑی ہاتھ نو لگی ہوئی ہے لاو گے تے جان چھٹے گی نہیں تو خون پیندی پی گی اللہ صحیح سوچ